الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين چونکہ یہ مہینے اس وقت جو چل رہے ہیں وہ حج کے مہینے ہیں اور عمومی طور پر حجاج کرام اللہ کے مکان کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو اسی سلسلے میں بر وقت اگر کچھ باتیں کہی جائیں تو فائدہ بھی ہے جانے والوں کے لیے بھی فائدہ اور جو نہیں جا رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں سراسر عشق کا مظاہرہ ہوتا ہے حج کا معنی ہوتا ہے القصد و بشعل معظم بڑی چیز کا قصد کرنا اونچی چیز کا قصد کرنا اس کو حج کہا جاتا ہے ویسے تیمم کا معنی بھی ہوتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا اسی لیے حنفیہ کے وہاں وضو میں نیت سنت ہے لیکن تیمم میں حنفیہ کے وہاں نیت فرض ہے اور ہنفیہ نے دلیل یہ دی اس کی کہ خود تیمم کے معنی ہی ہوتے ہیں قصد و ارادہ کرنا اور نیت کہتے ہیں ارادے کو اس لیے وہ لفظ خود نیت پر دلالت کر رہا ہے اس بنیاد پر حنفیہ نے تیمم میں نیت کو فرض قرار دیا البتہ وضو میں نیت کو سنت قرار دیا یہ اور مسئلہ ہے کہ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اماموں کے وہاں وضو میں بھی نیت فرض ہے انعیم کرام نے وضو میں بھی نیت کو فرض قرار دیا ہے اور بھائی ہمیں چاہیے کہ نیت کر لیا کریں وضو سے پہلے اس لیے کہ ہمارے مسلک پر سنتیں دوسرے اماموں کے مسلک پر تو فرض ہیں ہمارے مسلک پر نیت نہیں کی تو بھی نماز ہو جائے گی لیکن ان کے مسلک پر نیت فرض ہے اور نیت نہیں کی تو وضو ہی نہیں ہوا اس لیے نیت کرنا چاہیے یہ سنت ہے لیکن تیمم میں بل اتفاق سب کے وہاں نیت فرض ہے حتیٰ کہ حنفیہ کے وہاں بھی فرض ہے لیکن تیمم کا معنی مطلقاً ارادہ کرنا اور حج کا معنی ہوتا ہے بڑی چیز کا ارادہ کرنا القست بشیل معظم بڑی چیز کا ارادہ اور قصد کرنا انسان چونکہ حج کے ذریعے سے نیت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے کابت اللہ کا اور دنیا میں کابت اللہ سے افضل سوائے وہ زمین جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اور آپ کا بدن مبارک جو لگا ہوا ہے اس زمین کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی زمین کابت اللہ سے اونچی نہیں ہو سکتی ہاں، البتہ جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زمین لگی ہوئی ہے وہ بہت اونچی ہے حتیٰ کہ کابت اللہ سے بھی افضل ہے اس لیے کہ کعبہ بھی مخلوق ہے اللہ کی اور ہمارے نبی علیہ السلاط وسلام بھی مخلوق ہیں اللہ کی لیکن اس مخلوق کو اس مخلوق سے جب کمپیر کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلاط وسلام کا مقام کابت اللہ سے اونچا ہے تو آپ کا جسد اطہر جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ مٹی بھی افضل ہوئی اس مٹی کو چھوڑ کر اس جگہ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں کابت اللہ سے افضل کوئی زمین نہیں ہو سکتی ایسے معظم مقام کے ارادے سے بندہ چونکہ نکلتا ہے اس لیے اس کو تعبیر کیا گیا حج سے تعالی نے بندے پریمان کے بعد چار عبادتوں کو فرض فرمایا نماز زکات روزہ اور حج جیسا کہ ابھی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کی آ رہی ہے نماز اور زکات یہ دونوں جلالی عبادت ہے اس میں اللہ کا جلال تپکتا ہے اور روزہ اور حج یہ دونوں جمالی عبادت ہے اس میں اللہ کا جمال تبک رہا ہے آپ نماز میں دیکھیے اللہ کے جلال کا عالم یہ ہے نماز میں فرمایا کہ اگر تو آسمان کی طرف نماز کے اندر دیکھے گا تو راس راس ہمار میں تیرے سر کو گدے کا سر بنا دوں گا بخاری شریف کی روایت ہے اتنا ہی نہیں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں بات کرنا بالکل ممنوع حتیٰ کہ بھول سے بھی بات نہیں کر سکتا ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی اور اللہ کے جلال کا حال یہ ہے نماز میں کہ بندہ اگر نماز میں اپنے ذہن کو دنیا کے خیالات میں ڈالتا ہے تو ہمارے یمین میں جو فرشتہ نماز کی حفاظت کے لیے آیا ہے اللہ اس کو بھی بلا لیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ جب اس کو میری فکر نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی فکر نہیں بہت جلالی عبادت ہے یہ انسان کے بدن میں سب سے اونچا عضو پیشانی ہے حق آلہ نے فرمایا کہ تیرے بدن میں سب سے اعلی جو عضو ہے اس سے افضل تو کوئی عضو نہیں فرمایا اسی کو نیچے رکھ ہماری زبان میں جب کسی آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں ناک رگرتا کر دیا اس کو اللہ کہتا ہے کہ میرے سامنے اپنے سب سے اعلی عزو کو رکھ دے میرے سامنے اور پھر اس نماز پر دیتا بھی وہ اتنا ہے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد تیری ایک دعا ضرور قبول کروں گا اتنے پر بس نہیں کیا اس عبادت کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ سفر کرایا جو کسی نبی کو نہیں ہوا معراج کا سفر اور مستقل اس میں یہ عبادت دی گئی تو نماز انتہائی جلالی عبادت ہے اور جلال کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی نے عصر کی نماز کو غلطی سے بھول سے چھوڑ دیا فرمایا کا انما و تیرا آلو و مالو اس کا گھر بال لٹ گیا اور جس نے جان بوجھ کر اثر کی نماز کو چھوڑا وہ سمجھ لیں کہ اس کی دنیا لٹ گئی البخاری حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں روایتوں کو لائے قرآن میں فرمایا حافظ علسلاواتی وسلاط الوسطی تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی کرو بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے مسلم شریف کی روایتیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دی فقد کفر امام احمد تو اس کا ترجمہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وہ کافر ہو گیا جان بوجھ کر جس نے ایک نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا اس کو دوبارہ کلمہ پڑھا کر ایمان میں لاؤ یہ امام احمد کا مسلک اتنا نہیں امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا اور اس کا قتل واجب ہو گیا امام شافی اور امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن اس کی سزا قتل ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی کافر تو نہیں ہوا قتل بھی نہیں ہوگا لیکن سخت جیل کھانے میں ڈال دیا جائے اس کو یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اللہ کے نبی علیہ السلاط وسلام نکلے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے جی میں یہ آتا ہے کہ اپنے مسلح پر میں کسی کو اپنا امام بناؤں اور میں مدینہ کی گلیوں میں جاؤں اور ان لوگوں کے مکانوں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جب بخاری میں اس روایت پر پہنچتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں وہ مکان کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جس کو نبی آگ لگانے کو کہہ رہے ہو پھر حضرت شیخ نے اس سے ایک اور مسئلہ نکالا فرمایا وہ دل کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جس دل میں نماز کی اہمیت نہ ہو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نماز بہت جلالی عبادت ہے اللہ کا جلال تپک رہا ہے اللہ کرے کہ امت مسلمہ نماز کی پابند ہو جائے آج میرا آپ کا ساری دنیا کا رونا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی ہے لیکن رحمت کے دروازے تو ہم ہی نے بند کر دیے آپ دیکھ لیجئے پچانوے فیصد بے نمازی ہیں پانچ فیصد نمازی اور پھر بے نمازی پر غیرت کا عالم یہ ہے اب سوچیں کہ مسجد کے قریب بیتے ہوتے ہیں اللہ کا منادی اس کو کہہ رہا ہے کہ حیا الصلاح آؤ نماز کی طرف حیا الفلاح آؤ کامیابی کی طرف لیکن وہ نہیں آ رہے ہیں اس سے بر کر اللہ کے سامنے دلیری کیا ہو سکتی ہمارے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کا عجیب جملہ ہے حضرت فرماتے ہیں کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن بے حیائی اور ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی اس جملے کو غور سے بعد میں سوچنا کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے دنیا کی بہت ساری حکومتیں ہیں جس کے برسر اقتدار جو لوگ ہیں کافر ہیں لیکن حکومتیں باقی ہیں ان کی البتہ ظلم کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ اللہ حکومت کو باقی نہیں رکھتا جہاں ظلم ہوتا ہے اس حاکم کو اللہ مٹاتا ہے آج نہیں تو کل جہاں بے حیاں ہوتی ہے اللہ ان کو مٹاتا ہے امت مسلمہ میں بے حیاں بھی عام ہے اور ظلم کا بھی مسئلہ ہے کیا اللہ پر یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کا منادی پکار رہا ہے اس کے مسجد کے پاس بیٹھے ہیں اور اللہ کی نماز ادا نہیں کر رہے ہیں ظلم کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہے تو نماز انتہائی جلالی عبادت ہے اسی طرح زکات بھی انتہائی جلالی عبادت ہے نماز کی جلالت کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک نماز قضا کر دی قضا کر دی فری تو ہیں قضا کے ساتھ توبہ نہیں ہوئی اس پر تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک حقوا ایک نماز کے قضا کرنے پر جہنم ہے صحابی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک حقوا کس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی سال ایک نماز کی قضا جلالت ہی جلالت اللہ کی تبق رہی ہے اسی طرح زکات زکات میں بھی یہی حال ہے فرمایا ایک پیسہ اگر زکات کا باقی رہ گیا وہ تمہارے باقی مال کو بھی خراب کر دے گا اگر تم نے حساب کر کے زکات نہیں نکالی نبی علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ جن کے پاس جانور ہے اور انہوں نے جانوروں کی زکات نہیں دی تو اس کو سلایا جائے گا اور جانور اس پر چلیں گے اور جتنے جانوروں کی زکات نہیں دی وہ تمام جانور اس کے اوپر چلتے رہیں گے اس کو رونتے رہیں گے اپنے پاؤں سے اور جنہوں نے مال کی زکات نہیں دی اللہ اس کے مال کو ایک گنجا سانپ بنائے گا اور وہ زہریلا یہ ہوگا اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر دنیا میں اس کے ایک قطرے کو ڈال دیا جائے تو یہاں گھاس اگنا بند ہو جائے گا اتنا زہریلا اللہ اس کو بنائے گا اور زکات نہ دینے والے کے گلے میں اللہ ڈال کر یوں کہے گا وہ سانپ بولے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں تو نے مجھ کو بند کر کے جمع کیا تھا اور میرا حق ادا نہیں کیا تھا اب تو چکھ لے اس کے مزاق دونوں عبادتیں انتہائی جلالی روزہ اور حج یہ جمالی عبادت ہے اللہ میں جلال بھی ہے جمال بھی ہے اور یہ دونوں صفتیں اس ذات میں جمع ہو سکتی ہیں اللہ ایک ہی وقت میں جلال میں بھی ہو اور اسی وقت میں جمال میں بھی ہو یہ اللہ کے لیے ممکن ہے بندے کے لیے ممکن نہیں بندہ غصے میں ہوگا تو خوشی میں نہیں خوشی میں تو غصے میں نہیں اللہ بیک وقت جلال میں بھی ہوگا اور بیک وقت جمال میں بھی ہوگا کل یومن ہو فی شان اس کی عجیب شان ہے صاحب روح المعانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ اسی وقت میں آٹھ بج کر پچیس منٹ پر ایک جگہ پر لڑکے کو پیدا کر رہا ہے اور اسی وقت میں ایک کو موت دے رہا ہے ہائی بھی ہے اسی وقت میں میت بھی ہے مارنے والا بھی ہے اسی وقت میں ایک کو ذلیل بھی کر رہا ہے اور اسی وقت میں ایک کو عزت بھی دے رہا ہے وہ معیز بھی ہے وہ مزل بھی ہے اس میں یہ جمع ہو سکتا ہے بندے میں نہیں ہو سکتا یہ رب کریم کی شان ہے صرف تو روزہ اور حج انتہائی جمالی عبادت اللہ کا جمال تپک رہا ہے جمال کا عالم یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے بندہ بھول گیا کہ میرا روزہ تھا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اللہ کہتا ہے پھر بھی روزے کو قبول کر لوں گا پیت بھر کے پانی پی لیا پتہ نہیں تھا پیٹ بھر کے پانی پی لیا اللہ کہتا ہے تیرے روزے کو قبول کروں گا چونکہ بھول سے تو نے کیا ہے نا تجھے یاد نہیں تھا فرمایا کہ جب افطاری کا موقع آ رہا ہے تو سائم کے لیے دو خوشیاں فرحتان فرحتان فرحت الند الفطر و فرحات لقاء رب تبارک و تعالی ایک تو دنیا میں خوشی افطاری کے موقع پر دن بھر کا بھوکا ہے اور شام کو دسترخوان پر بیٹھتا ہے اس موقع پر اس کو جو خوشی ہوتی ہے افطاری کی ظاہر سی بات ہے کہ خوشی اس کو ہوتی ہے جو کام کرتا ہے جو کام ہی نہیں کرتا اس کو کیا خوشی ہوگی جو دن بھر مزدوری کرتا ہے اس کو شام میں چتنی روتی بھی بڑی اچھی لگتی اور جو کام ہی نہیں کرتا اس کو مرغ بریانی بھی دے دو تو اچھا نہیں لگتا جو کام کرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے دن بھر روزہ رکھا بھوکا رہا پیاسا رہا گیبت سے پاک رہا اب افطاری کے موقع پر اسے انتہائی خوشی ہے اور ایک قیامت کے دن کی خوشی ہوگی عجیب عشق کا معاملہ ہے دنیا میں میرا کوئی اور کام کر دیتا ہے تو میں کسی کے ذریعے سے ہدیہ بھیج دیتا ہوں لیکن جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے دیا کرتا ہوں روزے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تمام عبادتوں کا بدلہ میرے فرشتوں سے دلواؤں گا لیکن روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا عشق والی عبادت ہے محبت والی عبادت ہے مہینہ بھر روزہ رکھا اور روزے میں چل رہا ہے کھانا چھوڑا پینا چھوڑ دیا بیوی تک کو چھوڑ دیا اور مومن کی تو شان ہی یہ بیان کی گئی ہے مومن کی شان قلت کلام قلت تعام قلت منام کم کھائے کم بولے کم پیئے یہ مومن کی شان ہے کم سوئیں تجافا جنوب ہوں انل ید یدعون رب ہوں خوف ومما رزک نہ ہوں یون اللہ مومن کی شان بیان کر رہا ہے کہ راتوں میں نرم نرم اور گرم گرم بستر اس کا انتظار کر رہا ہے اور یہ صبح چار بجے اس بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈی کے اندر وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے کہ ایسی ٹھنڈی کے اندر میں اپنے شوہر کو آگوش میں لے لوں تاکہ جس سکون کی نیند آ جائے ایسے موقع پر صبح چار بجے بیوی کو چھوڑ کر گرم بستر کو چھوڑ کر گرم لحاظ کو چھوڑ کر رب کریم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تجافا جنوب ہم انل مواج یدن ارب ہم خوبم اور اللہ سے یوں ہاتھ اٹھا کر کے خلوتوں میں دعا کرتا ہے امید بھی ہے اللہ سے معافی کی اور ڈر بھی رہا ہے کہ پکڑ نہ فرما رزق نہ ہم یون اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرتا ہے یہ مومن کی شان بیان کی گئی تو روزہ مہینہ بھر رکھا اللہ کی صفات اختیار کی اللہ بھی کھاتا نہیں پیتا نہیں اور ان صفات کے اختیار کرنے کی وجہ سے اس کا قلب بڑا مجلا ہوا نور سے بھرا اب اس کے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ جس رب کے لیے جس اللہ کے لیے جس مالک کے لیے جس خالق کے لیے میں نے یہ روزے رکھے اور کھانا چھوڑا اور پینا چھوڑ دیا اور راتوں کی بیداریاں کی جی نہیں چاہتا تھا پھر بھی میں راتوں میں تراوی میں کھڑا رہا بشاست کے ساتھ ذوق کے ساتھ دن بھر اپنے رب کی بھوک اور پیاس کے ساتھ عبادت کرتا رہا لاؤ نا میں اپنے اس اللہ کو دیکھ بھی تو لوں جس کے لیے ساری صفات اختیار کی اس کو دیکھوں تو صحیح میں وہ رب کیسا ہے اب جس کے پاس مالی اسباب ہیں فراوانی ہے وہ اپنے رب کو دیکھنے کی تیاریاں کر رہا ہے یہ جو بہت وقت سے ہمارے دل میں جو حج کا پیدا ہوتا ہے نا وہ وہی روزوں کا اثر ہے روزہ عشق کی ابتدا ہے اس لیے کہ دنیا میں جب کسی کا دیوانہ بنتا ہے تو ابتدا میں کھانا پینا ہی چھوٹ جاتا ہے یہ عشق کی ابتدا ہے اور عشق کی انتہا یہ ہے کہ اپنی معشوقہ کو پا کر اس کے در و دیوار کو چومتا رہتا ہے یہ عشق کی انتہا ہے روزہ عشق کی ابتدا ہے اور حج عشق کی انتہا ہے اب یہ اسباب تلاش کرتا ہے کہ کچھ مالی فراوانی ہو جائے میں اپنے رب کی طرف چل پڑوں اور جس کے پاس اسباب نہیں ہے وہ روتا ہے اس کا رونا بھی اللہ کے عشق ہی کے لیے ہے وہ بھی چاہتا ہے میں اپنے رب کو دیکھ لوں لیکن یاد رکھیں مسبب الاسباب ہر ایک طالب کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالا کرتا ہے علامہ رومی نے لکھا ہے اگرچہ مثال ہو سکتی ہے ہم اس کو حقیقت پر محمول نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ایک چونتی نے جب ارادہ کیا اللہ کے گھر کو دیکھنے کا تو عجیب مسئلہ ہے کہ رب کریم نے کبوتر کے پاؤں پر بٹھا کر کے اس کو وہاں پہنچا دیا اور اللہ جب مٹانے پر آتا ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو وہاں پہنچ کر بھی حرم میں نماز نہیں پڑھتے کہتے ہیں حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بھائی اللہ اپنے نبی کے مسلح پر کبھی ایسے ایرے گہرے کو کھڑا نہیں کر سکتا ہے یہ طے شدہ مسئلہ ہے اس کے مسلح پر کھڑا ہونے والا یقیناً راتوں کا رونے والا ہے اس کے مسلح پر کھڑا ہونے والا یقیناً متقی ہے اس کے مسلح پر کھڑا ہونے والا وہ تقوی والا ہے رب کریم ایسی مقدس جگہ پر اپنے نبی کے مسلح پر کسی اور کو کھڑا کر دے جو اس شان کا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے مکان کے سامنے ایسے کو امام بنا دے جو فاسق و فاجر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن محرومی ہے ان لوگوں کی کہ جو وہاں کی جماعت کی نماز کو چھوڑ کر ایک لاکھ کے ثواب سے محروم ہو جاتے یہ بہت بڑی محرومی ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے حقیقت یہ ہے کہ بیچارے بھولے ہیں غلط تعلیم کی بنیاد پر انہوں نے اس مقدس حرمین کی جماعت کی نماز کو چھوڑ دیا ورنہ اگر صحیح تعلیم ان کو مل جائے تو وہ بھی یقیناً حرمین شریفین کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے وہ لطف کیا جو کمرے پر پڑی جائے وہ مزہ کیا جو روم میں پڑی جائے حرمین حرمین ہے اللہ نے جو نور وہاں عطا فرمایا ہے حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو انسان صرف کابت اللہ کو دیکھتا رہتا ہے اللہ اس کو بھی اپنے بیس تجلیوں سے مالا مال کرتا ہے جہاں اتنے انوارات کی بارش ہو رہی ہو وہاں نماز پڑھنے والوں پر کتنے انوارات ہوتے ہوں گے اور میں ایک مثال اور دیا کرتا ہوں کہ وہاں ہر وقت لاکھوں نمازی ہوتے ہیں حج کا موسم تو خیر تیس چالیس لاکھ کا ہے رمضان کا موقع تو تیس چالیس لاکھ کا ہے لیکن اب تو آرے دنوں بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ ہر وقت زائرین معتمرین عمرہ کرنے والے چلتے ہی رہتے ہیں اور یہ حرم شریف لاکھوں سے بھرا رہتا ہے ظاہر سی بات ہے ان لاکھوں میں دو پانچ دس تو اولیاء اور قطب ہوں گے غوث اور ابدال ہوں گے جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوں گے اور وہ جب نماز کے بعد اپنے رب کریم سے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول کرے گا یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے تمغہ اور ہدیہ ہے لیکن محرومی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اپنے حرمین میں کسی ایرے گہرے کو امام نہیں بنا سکتا یہ ایک مسلم مسئلہ ہے تو جب انسان میں ایک دائیا پیدا ہوا جذبات پیدا ہوئے کہ میں جس کے لیے بھوکا رہا پیاسا رہا ترپتا رہا اس رب کریم کی زیارت بھی تو کر لوں اس کو دیکھوں تو صحیح اس نے اسباب تلاش کرنے شروع کیے مالی اسباب تھے ویزا کے اسباب نہیں ہو رہے تھے وزا کے اسباب مقدر ہیں مالی اسباب نہیں ہیں اللہ ہر مسلمان کے لیے دونوں ہی اسباب پیدا فرماتے ہیں اسباب کی فراہمی کے بعد اب یہ دیوانہ وار چلتا ہے اسی لیے رمضان کے فوراً بعد پہلی شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے شوال اور جل حجا کے دس دن یہ ہیں دو مہینے دس دن حج کے مہینے اسی کو اشور حج کہا جاتا ہے اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا الحج و اشور معلومات فمن فر بھی ہند الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدا الف الحج حج کے مہینے متعین ہیں معلوم ہے اللہ کی طرف سے جو اس میں حج کے لیے چلے اس کو چاہیے فلا رفسا ولا کا اس کو فجور نہ کریں احرام کی حالت میں ممنوع ہے گندی باتیں نہ بولیں ولا جدال فی الحج اور جھگڑے نہ کریں اب یہ حج کے لیے چلا تو جاتے اس کے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ میں جس رب کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں میں اس کو دیکھوں تو صحیح وہ کہاں ہے لیکن وہ ذات تو ورا الورا ہے موسا علیہ السلاۃ وسلام نے اپنے رب سے فرمایا رب ارینی کا الموتا رب اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا تم اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے فرمایا اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن جب ضد کی تو تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس پہاڑ کو دیکھ میں اس پر اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر صحیح سالم رہے تو تو میری تجلی کو دیکھ پائے گا اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر صحیح سالم نہ رہا تو تو میری تجلی کو نہیں دیکھ پائے گا اللہ کی تجلی کا ظہور ہوا ہمارے نبی علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ یہ ناخون جو ہے نا اس کا سوا حصہ ناخون کا سوا حصہ کتنا ہوگا معمولی سا ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا اتنی سی تجلی ظاہر ہوئی اور پہاڑ چورا چورا ہو گیا وقر موسا سعی کا اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اول العزم پیغمبر موسا جب نہیں دیکھ سکتے ہیں اپنے رب کریم کو اس دنیا میں ہم کیسے دیکھ لیں گے اپنے رب کریم کو عجیب موسا علیہ السلاۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے حضرت موسا تو کلیم تھے نا کلیم اس کو کہتے ہیں جو بہت باتیں کرتا ہوں اور موسا اپنے رب سے بہت باتیں کرتے تھے ان کے عجیب عجیب اسرائیلی روایات میں واقعات ملتے ہیں جیسے مشہور ہے کہ موسا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے فرمایا کہ اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا دو بوتلیں کاچ کی لے لے اور سو جا صبح تیرے جواب دوں گا میں سوال کا صبح دونوں بوتلیں ٹوٹ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایک رات کی نیند میں دو بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکا اگر تیرا رب سو جائے تو اس مخلوق کا کیا ہوگا یہ جواب دیا رب کریم نے بہت سارے ایسے مسائل ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے اور انبیاء کرام بھی ہے حضرت موس علیہ السلام بھی ہے اور بہت سارے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس امت کے اور موسا علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال فرما رہے سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کے علماء کا مقام اتنا اونچا بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے علماء انبیاء کے برابر کہہ دیا آپ نے یوں کہا کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر مقام رکھتے فرمایا آپ کی امت کے علماء کہاں اور ہم انبیاء کہاں علماء انبیاء کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا امام غزالی خواب میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں یوں فرمایا کہ میں نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو موسا تو یہ میری امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کا امتحان لے لو آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام کھڑے ہوئے اور مجھے کھڑا کیا میرے اوپر نظر پر ہی مجھے کھڑا کیا اور مجھے پوچھا کہ مسم و مسم وبی کا تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے ابا کا نام کیا ہے تو میں نے اپنا نام اپنے ابا کا نام اپنے دادا کا نام پر دادا کا نام لمبا نصب بیان کر دیا تو حضرت موسا علیہ السلام پوچھنے لگے میں نے تو تم سے تمہارا اور تمہارے ابا کا نام پوچھا تھا اس پر تم نے اتنا لمبا چورا نصب نامہ بیان کیا امام غزالی فرماتے میں نے خوابی میں حضرت موسا علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت اللہ نے آپ کو اتنا پوچھا تھا صرف ماتل کبھی امین کیا موسا موسا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ کو اتنا جواب دینا چاہیے تھا آسا یہ آسا ہے ایک لکڑی ہے آپ نے لمبا چورا جواب کیوں دیا تھا اتوقع ولی ابھی بو بوکھرا میں اس سے پتے بھی جاڑتا ہوں جانور بھی چراتا ہوں اور یہ لمبا چورا جواب آپ نے بھی کیوں دیا تھا تو حضرت موسا علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو اپنے جواب کو اس لیے لمبا کیا تھا کہ اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملا تھا میں نے سوچا کہ اللہ سے باتیں کرنے کا موقع کب ملے گا میں نے محبت میں اپنی بات کو لمبی کر دی تو امام غزالی فرماتے ہیں میں نے بھی یہ سوچا کہ اول العزم پیغمبر سے باتیں کرنے کا موقع کب ملے گا اس لیے میں نے بھی محبت میں اپنی بات کو لمبی کر دی نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور فرمایا موسا دیکھ لیا جو تمہاری سوچ ہے وہ میری امت کی علماء کی سوچ ہے اگر تم نے محبت میں اللہ سے بات کو لمبی کی تو میری امت کے عالم نے بھی محبت ہی میں تو بات کو لمبی کی تو جو فہم موسا ہے وہی فہم علماء امتی ہے میری امت کے علماء کی سوچ ہے اس لیے میں نے کہا کہ میری امت کے ہاں نبوت تو نہیں ہے میری امت کے علماء کے پاس لیکن فہم میں سوچ میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بنی اسرائیل کو دیا ہے وہ میری امت کے علماء کو اللہ نے عطا کیا ہے یہ خاص طور اس میں کوئی شک نہیں آپ کیا جانیں کہ حضرات اکابر ہمارے علماء کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے علوم کھولے آج ہی ایک مسئلہ میرا بخاری شریف میں آیا یہی ابن سعید الانصاری تابعی ہے ان نمل امان و بنیاد کی روایت نقل کرتے ہیں یہ روایت اللہ کے حبیب سے حضرت عمر نے اکیلے نے سنی عمر کے علاوہ کسی نے نہیں سنی عمر سے اکیلے نقل کرتے ہیں الکما ابن وقاص سے سی اکیلے الکما سے اکیلے نقل کرتے ہیں ابراہیم ابراہیم علیہ سی اور ابراہیم سے اکیلے نقل کرتے ہیں یحیب نے سعید الانصاری یحیب نے سعید الانصاری کے بعد نقل کرنے والے بہت سارے کتنے نقل کرنے والے ہیں علامہ ابن مندہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہی ابن سعید الانصاری سے تین سو تیس آدمیوں نے نقل کی اس روایت میں علامہ ابو اسماعیل حروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سات سو آدمیوں نے نقل کی یہی ابن سعید الانصاری سے میں اکابر کی تحقیق بتانا چاہتا ہوں کہ سات سو آدمیوں نے نقل کی حافظ ابن حضرت کلانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بخاری شریف کے شارے ہیں امت پر ان کا عظیم احسان ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو صرف تلاش کرنے کے لیے کہ یہ سعید الانصاری سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دو سو نے نقل کی تین سو نے نقل کی تین سو تیس نے نقل کی سات سو نے نقل کی تو میں تلاش تو کروں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو نقل کر رہے ہیں فرمایا میں نے صرف اس بات کی تلاش کے لیے تیس ہزار کتابیں دیکھ ڈالی کتنی تیس ہزار کتابیں صرف اس بات کی تلاش کے لیے کہ یہ سعید الانصاری سے نقل کرنے والے کتنے ہیں حافظ ابن حضر فرماتے ہیں کہ تیس ہزار کتابوں کی تلاش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے صرف ستر آدمی ملے ستر ستر سے زیادہ مجھے نہیں ملے اور حافظ نے فتح الباری لکھی ہے مصر میں بیٹھ کر قطب خانہ محمودیہ میں بیٹھ کر اور کتب خانے محمودیہ میں ستر لاکھ سے زائد کتابیں تھیں اس کے بیچ میں بیٹھ کر حضرت کتاب لکھ رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تحقیق کی ہوگی حدیث شریف کے باب میں یہ تو ہمیں بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے سب اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے ورنہ ہمارے اکابر نے جو اس کے لیے مصائب جھیلے ہیں پریشانیاں اٹھائی ہیں حالات کا سامنا کیا ہے وطن سے بے وطن ہوئے ہیں جفاکشیاں برداشت کی ہے بھیک مانگی ہے کئی کئی دن کے فاقے ہوئے ہیں تب جا کر کے یہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں یہ بزرگوں کی تحقیق ہے اس لیے اس امت کو اللہ نے اس امت کے علماء کو جو فہم عطا کیا ہے نا وہ ویسا ہی فہم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا تو حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام جب اپنے رب کو نہیں دیکھ پائے تو ہم کیا دیکھ پائیں گے یہ بندہ جاتا ہے اپنے رب کی تلاش میں تو جاتے ہی پہلے اگر معتمر اور عمرہ ہے تو عمرے کا طواف کرتا ہے یا پھر طواف استقبالیہ کرتا ہے یہ رب کی تلاش ہے پھر حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو یہ پھر اپنے رب کی تلاش میں مینا میں مزدلفہ میں عرفات میں چلتا ہے کہ رب مل جاوے وہاں سے واپس آ کر پھر آتا ہے دسویں کو کہ شاید رب کی زیارت ہو جائے کابت اللہ میں طواف زیارت کے لیے آ رہا ہے لیکن جب ہر طرف سے مایوس ہو کر رب کریم کی زیارت نہیں ہوتی تو اخیر میں تھک کر کے یہ بندہ یوں کہہ دیتا ہے کہ اللہ تیری زیارت تو نہ ہوئی تیرے گھر کو دیکھ کر ہی اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہوں اس لیے کبھی ملتظم سے چمتتا ہے اور کبھی حضر اسود پر بوسا دینے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی رکن یمانی سے مس ہو کر چلتا ہے اور کبھی نکلتے ہوئے بار بار مڑ کر کے کعبہ کو دیکھتا ہے اور کبھی الوداع کہتے ہوئے بہتی ہوئی آنکھوں سے روانہ ہوتا ہے دل میں یہ تمنا ہے کہ اللہ کبھی محبوب کی زیارت نہ ہوئی تو محبوب کے مکان ہی سے تسلی دے دیتا ہے عشق کا عالم یہ ہے کہ حج میں عقل کو کوئی دخل ہی نہیں اگر عقل کی کسوتی پر حج کو دیکھنے جاؤ گے تو کبھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ دیکھ لیجئے کابت اللہ میں ایک لاکھ کا ثواب مل رہا تھا اللہ نے آپ کو ساتویں تاریخ کو فرمایا کہ یہاں کی نماز کو چھوڑو مینا میں جاؤ اور وہاں پانچ نمازیں پڑھو آٹھویں تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے تو ظہر عصر مغرب عشاء اور نبی کی فجر جاؤ وہاں جا کر پڑھو اے اللہ تو لاکھوں کا ثواب چھڑا کر وہاں بھیج رہا ہے جہاں یہ ثواب نہیں اللہ کہتا ہے عقل مت چلا میری بات مان میں جو کہہ رہا ہوں اسی کے مطابق چل اگر تو نے میری بات کو مان لیا تو اس لاکھوں کے مقابلے میں تجھے بہت کچھ عطا کروں گا تو جا وہاں یہ وہاں سے چلا تو اب پھر اس کو عرفات نکالا گیا عرفات ایک میدان ہے کچھ بھی نہیں فرمایا الحج جو العرفہ اصل حج تو تیرا ارفا میں ہے اب تو کچھ کھڑا ہو کر دعا کر لے مجھ سے مانگ لے کچھ عبادت کر لے رو لے اگر سچے دل سے تو نے عرفات میں توبہ کر لی ہے تو میں تجھے ایسا واپس کروں گا کم بین والا دت جیسے تیری ماں نے تجھ کو آج جنا ہے پیدا ہونے والے بچے کا گنا نہیں ہوتا تیرے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا وہاں سے مزدلفہ آیا کھلے آسمان کے نیچے پڑا ہوا ہے کنکر چوب رہے ہیں سونے کا صحیح نظام نہیں کسی نے چائے گرائی اسی پر چٹائی بچھا دی کسی نے ترکاری گرائی دی اسی پر چتائی بھی شادی اور سو گیا ایک فقیرانہ شان کے ساتھ اور نیند بھی خوب آتی ہے یہاں گرم گرم بستر پر نیند نہیں آ رہی تھی وہاں کنکروں پر نیند آ جاتی ہے نیند بھی خوب آ رہی پھر دسویں کو اس کو اٹھا کر کے مینا میں بھیج دیا اور کہا اگلی ترتیب کو اب ادا کرتا چل جو میں انشاءاللہ اگلے منگل کو پیش کروں گا ترتیب کو طواف زیارت ہے اور جمڑے کی رمی ہے قربانی ہے ترتیب کو ادا کرتا چل اور پھر اب بھی تجھے مینا میں قیام کرنا ہے دس کا گیارہ کا بارہ کا اور اگر بارہ کی صبح صادق ہو جاتی ہے تو تیرہ کا تجھے یہیں رہنا ہے ہاں اگر اس سے پہلے نکل گیا تو بارہ کو نکل سکتا ہے لیکن اگر رک گیا تو پھر تیرہ کو بھی جمڑے کی رمی کر کے جانا پڑے گا اب جمرات پر بھی بھیج رہا ہے تو ایک پتھر ہے وہ تو اور اب تو ایک دیوار بنا دی اب وہ پتھر ہی کہا رات تو دیوار بنا دی لمبی سے اسی میں مارو عقل کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی شیطان ہے احمقانہ بات ہے یہ تو کہ ایک پتھر میں اللہ مروا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میری مانے گا یا تیری مانے گا حج اگر دیکھا جائے تو سراسر از اول تاخر عشق کا مظاہرہ ہے اور عاشق اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی نہ چلائیں محبوب جو کہہ دے اس کے اوپر قربان ہو جائے اور اسی لیے حج کے اندر یہ سوا سبق دیا جاتا ہے کہ اے بندے جب تو حج پڑھ کر کے واپس جا رہا ہے تو اللہ کی ماننے والا بن کر کے جانا اپنی چلانے والا بن کر کے نہ جانا حضرت علی فرماتے ہیں شریعت میں عقل کو دخل ہوتا تو میں یہ کہتا کہ مساح خفین میں نیچے کرو اوپر نہ کرو اس لیے کہ خراب تو نیچے ہوتا ہے اوپر تھوڑے ہی ہوتا ہے لیکن عقل کا دخل نہیں ہے شریعت نے اوپر کرنے کو کہا ہے اس لیے میں اوپر ہی مسا کروں گا تو حج ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ تم اللہ کے ماننے والے بن کر کے واپس آؤ کسی عیسائی پادری نے عجیب بات کہی کہ میں ٹی وی پر تمہارے حج کے مظاہرے کو دیکھ رہا تھا میرے دل میں ایک بات آئی وہ کہہ رہا ہے یو کے کی سرزمین پر کہ میرے دل میں ایک بات آئی اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مختلف زبانوں کے لوگ مختلف شکل و صورت والے ایک ہی کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور سب کا منہ اسی طرف ہے یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا کعبہ یہ ایک بننے کا سبق دیتا ہے اگر مسلمان اس سبق کے اوپر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا مسلمان ہو جائے گا ایک عیسائی کہہ رہا ہے لیکن افسوس کہ حاجی وہاں سے بھی اتحاد کا سبق لے کر نہیں آیا جھگڑے کا سبق لے کر آتا ہے معافی کا سبق لے کر نہیں آتا وہی دل کے جذبات تو وہی رہتے کہ میں معاف نہ کروں میں درگزر نہ کروں میں بدلہ لے کر رہوں تو وہ ایک پادری کہہ رہا ہے کہ تمہارا کعبہ ایکتا کا سبق دے رہا ہے اگر مسلمان اس کو مان لیں تو اللہ پوری دنیا میں عزت دے دے گا اگرچہ اس کو آیت معلوم نہیں ہوگی ورنہ وہ شاید آیت بھی پل لیتا کہ لا تہین اللہ لا تنازاؤ فتب شلو وطد حبری ہو جھگڑے نہ کرو ورنہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی پھر حج ایک سبق اور بھی دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ نے تکبر کو دبایا ہم سب میں آگ موجود ہے تو تکبر بھی موجود ہے اس تکبر کو دبانے کے لیے اللہ نے نماز رکھی اور روزے کے ذریعے سے اللہ نے لالچ کو دبایا ہمارے بدن میں پانی ہے اور پانی کی خاصیت لالچ ہے تو لالچ کو دبانے کے لیے روزہ رکھا روزے میں انسان کی لالچ ختم ہو جاتی ہے دس منٹ کی دیر ہوتی ہے کتنی پیاس کیوں نہ ہو لیکن کبھی وہ فالودہ کا گلاس نہیں اٹھاتا اس کا جی نہیں چاہتا کہ اٹھاوے کیوں نہیں اتارا اللہ نے منع کیا لالچ ختم نمبر تین ہمارے اندر بخیلی ہے بخیلی کو دبانے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کی عبادت کو رکھا تاکہ اس کے ذریعے سے بخیلی دب جائے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے اور ہمارے اندر انانیت بھی ہے انانیت کا معنی جہاں میں رہوں وہاں کوئی نہ رہے انانیت یہ ہمارا مزاج ہے اور یہ مزاج ہوا کا مزاج ہے اور ہمارے اندر ہوا موجود ہے ہر وقت آکسیجن پر چل رہے ہیں ہم تو ہوا ہے تو یہ مزاج بھی ہمارا دیکھو ہوا بال میں بھری ہو گیند میں اور دوسری ہوا داخل کرنا شروع کرو تو گیند پھٹے گی اندر کی ہوا باہر بھائی تو کیوں نکل رہی ہے وہ کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے دوسری کون آ رہی ہے یہ ہوا کا مزاج ہے وہی ہوا ہمارے اندر بھی موجود ہے تو ہم میں بھی انانیت ہے میری جگہ پر اور کوئی نہیں میرے مقام پر اور کوئی نہیں میری شان کے مقابلے میں اور کوئی نہیں اللہ نے اس انانیت اور اس شان کو دبانے کے لیے رب کریم نے حج کی عبادت کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں کوئی جاننے والا ہی نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں یہاں تو سب انانیت اور شان تھی لیکن وہاں بھی اب تو پہچاننے والے مل گئے کوئی خدمت کرنے والے مل گئے لاؤ جوتیاں اٹھا لے لاؤ بیگ اٹھا لے وہاں بھی کچھ مل گئے تو اللہ نے کہا اچھا اب بھی تیرے اندر انانیت ہے دو چادر کے کپڑے پہنا دیے اب پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ کون ہے جب تک غور سے نہ دیکھو وہاں تک یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ کون ہے سب ایک ہی لباس میں اور اب ایک ساتھ مل کر کے طواف کر رہے ہیں کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی لنگی پر پاؤں رکھ رہا ہے اوپر کی چادر نیچے گری جا رہی ہے کوئی آنکھیں نکال رہا ہے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے کوئی ڈرا رہا ہے حرام حرام حرام حاجی حرام درا رہے ہیں فتوے دے رہے ہیں وہاں چلتے چلتے طرح طرح کے حالات ہیں اور اس کے بیچ میں طواف جاری ہے اور یہ خاموشی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے اللہ نے ساری انانیت کو ختم کر دی وہاں میں نے کئی جگہ پر کہا کہ ایک ڈی ایس پی صاحب تیسرے سال ہمارے ساتھ حجبے تھے ایک مصری نے اتنے زور سے مارا ان کو طواف زیارت میں کہ وہ باہر نکل کر مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب جلدی سے پانی پلاؤ بہت درد ہو رہا ہے میں نے کہا ڈی ایس پی پنا سارا ختم کر دیا اللہ نے آپ کا تاری انانیت آپ کی ختم حج یہ بھی سبق دیتا ہے کہ تم اپنی انانیت اور اپنی شان کو ختم کرو اگر شان کسی کی ہے تو رب کریم کی اللہ ہی کی یہ ایک عجیب عاشقانہ عبادت ہے جس سے ایکتا کا سبق ملتا ہے جس سے اتحاد کا سبق ملتا ہے جس سے انانیت کو دور کرنے کا سبق ملتا ہے جس سے رب کریم سے تعلق جوڑنے کا سبق ملتا ہے جس سے رب کریم کو ماننے والے جذبات بنانے کا سبق ملتا ہے یہ سب کے سب اسباق ہیں حج کے ذریعے سے یہ کاشکانہ عبادت ہیں جو اس امت کو عطا کی گئی ہے خاص طور پر فرضیت کے ذریعے سے فرض فرمایا اس امت پر حج کب فرض ہوا ایک قول کے مطابق سنجری چھ میں ایک قول کے مطابق سن اجری سات میں ایک قول کے مطابق سنجری نو میں لیکن اگر سنجری چھ اور سات والے قول کو لیے جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی نے اتنے دیر سے کیوں کیا سنجری دس میں کیوں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ سن چھ سات اور آٹھ میں تو مکے کے حالات ہی ٹھیک نہیں تھی راستہ پورا من نہیں تھا اور جب راستہ پورا من نہ ہو تو حج فرض نہیں ہوتا ہے اور سن نو کے اندر صدیق کے اکبر کو اس لیے امیر حج بنا کر کے بھیجا کہ آئندہ اللہ کے نبی جب حج پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ابھی سے راستہ ہموار کریں اور عربوں نے چونکہ نسی کر دی تھی نسی کا معنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا تو سنجری نو میں حج کا مہینہ جو مشہور ہوا تھا وہ حقیقت میں حج کا مہینہ نہیں تھا اس لیے صدی کے اکبر کو بھیج دیا ان نمن و زیاد تم فلقف اور سنجری دس میں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام حج کے لیے نکلے اور ایک جم غفیر کو لے کر نکلے ایک کال کے مطابق اسی ہزار نبے ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر کے نکلے ذوالحلیفہ پر آپ نے اپنا احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے اور حضرات صحابہ کا جم غفیر لبیک کے ساتھ چل رہا ہے آپ پچیس جی کادا کو مدینہ شریف سے نکلے ہیں چار جلحجہ کو مکے شریف میں پہنچے پہنچنے کے بعد آپ نے عمرہ فرمایا اور چونکہ آپ ہدی کا جانور ساتھ لے کر گئے تھے اور جو جانور ساتھ لے کر جاتا ہوا احرام نہیں کھول سکتا ہے اس لیے آپ نے اپنا احرام عمرے کے بعد نہیں کھولا جیسے قارن ہوتا ہے کران کرنے والا اور پھر آپ پانچ چھ اور سات وہیں مکے سے باہر رہے اور آج کو پھر حج کے لیے روانہ ہوئے آٹھ نو دس آج کو آپ نے مینا کا قیام نو کو عرفات میں تشریف لے گئے اور نو کی شام میں رات میں مزدلفہ آ گئے دس کو پھر بنا میں تشریف لے آئے اور وہاں سے پھر آپ نے جمرے کی رمی کر کے طواف زیارت اور حلق کا مسئلہ ادا کیا قربانی کا مسئلہ ادا کیا گیارہ اور بارہ کو حضرت وہیں ٹھہرے رہے اور تیرہ کو بھی حضرت کا قیام رہا اور پھر تیرہ کو زہر کے بعد حضرت نے جمرے کی رمی فرمائی اور اثر کے بعد وہاں سے چلے ہیں مکے شریف اور مکے شریف بعضوں نے کہا اثر کے بعد چلے اور بعضوں نے کہا کہ عشاء کے بعد چلے گئے اور جا کر کے طواف ودا فرمایا اور طواف ودا فرمانے کے بعد دوبارہ مقام محسب پر تشریف لے آئے مقام محسب آج بھی وہ جگہ ہیں جہاں سے مدینے کا راستہ پڑتا ہے چودہ کی صبح کو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چودہ کی صبح کو مدینے کے لیے روانہ ہو گئے کل آپ کا مکہ شریف کا قیام دس دن کا تھا چار کو تشریف لائے اور چودہ کو آپ نکل گئے اس لیے کہ جو مہاجر ہو اس مہاجر کو اقامت کی مدت رہنا ممنوع تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ دن کا قیام نہیں فرمایا بلکہ دس دن کے اندر مکہ شریف سے روانہ ہو گئے یہ آپ کا مختصر سا حج کا خاکہ ہے جو میں نے بیان کیا اور باقی مسائل اس میں بہت سارے ہیں جو میں انشاءاللہ شاء اگلے منگل کو ذکر کروں گا اللہ جانے والے حجاج کے حج کو قبول فرمائیں اور جن کی تمنائیں ہیں تعالیٰ ان کی تمناؤں کو بھی پوری فرمائیں اور کچھ لوگ جو ہیں جن کے حج کے مسائل ابھی حل نہیں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی حج کے مسائل کو آسان فرمائے رب کریم سب کی دلی مرادوں جائز تمناؤں کو پوری فرمائے جناب فاروق بھائی چوکسی کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے دعائے مغفرت کے لیے درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی درجات کو بدل جی جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انجیکشن لینا ہوتا ہے نا ہمیں یہاں سے جانے کے پہلے تو اس کا سول میں شروع ہو چکا ہے اور اس کا وقت دس سے ایک ہے اور دوپہر میں تین سے پانچ ہے کل ہے اور پرسوں چھٹی ہیں اس کے بعد پھر اور ایک دن ہے تو جن لوگوں نے انجیکشن نہ لیا ہو چونکہ وہاں اترتے ہی اس کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کارڈ ہے یا نہیں اس لیے ہمیں اور ویسے بھی اگر لے لیں تو بہتر بھی ہے چونکہ لیکن قانون بھی چونکہ یہ قانون ہے اس لیے جن لوگوں نے نہ لیا ہو وہ انجیکشن کو لے لیں اللہ تعالیٰ تمام حجاج کی ہاں حج کمیٹی کا جو کور نمبر ہے وہ لے جائیں اور پاسپورٹ کاپی لے جائیں اور سبھی کے راستوں کے مسائل کو آسان فرمائیں بہت سارے حجاج اس وقت پریشان ہیں جن کا نہیں ہو رہا ہے رب کریم کسی طرح ان کی شکلیں پیدا فرما دی اللہ صلی علی سیدنا حبیبنا شفیانہ سندنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہ مرن الحق حق ورزقنا اتباع وارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ انت ربنا ونحن عبادك فاغفر لنا ذنوبنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا آتنا في الدنيا وفي دنیا حسنا وقنا عذاب النار اللہ ہم ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں سے درگزر فرما ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما ہمارے گناہوں کی نحوست سے اے اللہ اپنے مقام محترم کی زیارت سے محروم نہ فرما اللہ اپنے مکان کی زیارت سے محروم نہ فرما اپنے نبی کی مبارک حضوری سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما الہ العالمین ہمیں وہاں کی حضوری نصیب فرما اللہ وہاں کے حاضری کے راستے آسان فرما راستوں کی تکلیفوں کو دور فرما پریشانیوں کو ختم فرما الہ العالمین جن لوگوں نے عزم کیا ہے اور عازم اللہ حرمین ہے اے اللہ ان کے عزم میں پختگی عطا فرما اے اللہ جانے کے راستے آسان فرما اے اللہ جو رکاوت اور پریشانیاں ہیں ختم فرما اے اللہ عاشقانہ مجاز لے کر جانے کی توفیق عطا فرما عاشقانہ مجاز لے کر جانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عاشقانہ مجاز لے کر جانے کی توفیق عطا فرما دیوانہ وار تیرے مکان کو دیکھنے کی اس کی اللہ زیارت کی توفیق عطا فرما اللہ وہاں حجاج کرام کی ہر طرح کی حاضری کو قبول فرما ان کی دعاؤں کو قبول فرما ان کی نمازوں کو قبول فرما ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما اللہ اس پورے مجمع کو اپنے مقام کی زیارت سے مشرف فرما دے اللہ سب کو مالا مال فرما دے سب کو وہاں کی حاضری سے مالا مال فرما دے اے مسبب الاسباب تو چاہتا ہے تو بلا سبب کے بھی اے اللہ راستے پیدا کر دیا کرتا ہے اللہ آپ سے التجا ہے کہ پورے مجمعے کی اللہ دلی مرادوں کو پورا فرما دے وہاں کے حاضری نصیب فرما دے اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک مقام پر حاضری کے لیے اے اللہ بہت سارے تیرے بندے بے چین اور بے تاب ہیں اللہ اپنے فضل سے وہاں کی حاضری عطا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما قصوروں سے درگزر فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما سب کی جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت